جناب عبداللہ بن محمد بن ابی بکر یعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کے بھائی سے روایت ہے کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں تھے کہ اس ان کا کھانا آ گیا تو جناب قاسم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے جب کھانا حاضر ہو تو نماز نہ پڑی جائے نیز ایسی حالت میں بھی کہ آدمی پیشہ پخانے کو روک رہا ہو سننے ابو داود ہدیس نمبر نواسی